کے والد نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر اور اس کو قتل کرنے والا مسلمان جہنم میں کبھی کٹھے نہیں ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو پچانوے